اور ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہچنی والا ہو اور نہ وہ بچائے جائیں